دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا رو مہکنے لگی دل چہکنے لگا رشک سے مجھ کو ہر ایک تکنے لگا رشک سے مجھ کو ہر ایک تکنے لگا اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا چاند بے شک ہنسی دل نشی بے تری چاند بے شک ہنسی دل نشی بے تری میرے آقا سو اللہ ہارگز نہیں میرے آقا سو اللہ ہرگز نہیں لوگ کہتے ہیں ہے چاند حسن اتم لوگ کہتے ہیں ہے چاند حسن اتم اپنا دعوی کہ ہے یہ آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا چاند بے حد ہنسی میں جبھی دل بری چاند بے شک ہنسی میں جبھی دل بری جیسے آقا ہے تو لوگو نہیں جیسے آقا ہے ویسا ہرگز نہیں مانتا ہوں کہ چند بڑی چیز ہے مانتا ہوں کہ تو بڑی چیز ہے لکھ رہا ہوں میں تجھ کو غلام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا بیت اقدس میں سب انبیاء ہیں جمع بیت اقدس میں سب انبیاء ہیں جمع اور ارشد خدا نے کیا فیصلہ اور اللہ نے فیصلہ ہے کیا سب کے سب مقتدیا جو ہو گے تم سب کے سب مقتدیا جو ہو گے تم کملی والا بنے گا امام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا دل ہوا جب سے آقا غلام آپ کا میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا شان محرم جان کا مہمان رب رہا مان کا ریشان محرم جان کا مہمان رب رہا مان کا روٹھے ہوئے رب منا منالو اس ماہ میں منالو اس ماہ میں منائیں گے انشاءاللہ روٹھے ہوئے رب کو منا لو اس ماہ میں منا لو اس ماہ میں روٹھے ہوئے رب کو منا لو اس ماہ میں منا لو اس ماہ میں شامل ہو جاؤ نیک بندوں کی سپاہ نیک بندوں کی سپاہ میں شامل ہو جاؤ نیک بندو کی سپا نیک بندو کی سپا میں کیا بھروسہ پھر جی جان کا بھرو سب جی جان کا شان محرم جان کا دی شان محرم جان کا مہمان رب کا جس نے بھی روٹھے ہوئے رب کو منا لیا رب کو منا لیا جس نے بھی روٹھے ہوئے رب کو منا لیا رب کو منا لیا اپنے مقدر نصیب کو جگا لیا نصیب کو جگا جگا لیا اپنے مقدر نصیب کو جگا لیا نصیب کو جگا لیا کیا کہنا اس انسان کا کیا کہنا اس انسان قاضی کا شان محرم زان کا شان محرم زان کا مہمان رب رہا مان کا شہروں میں عظیم جیسے شہر مدینہ ہے شہر مدینہ ہے شہروں میں عظیم جیسے شہر مدینہ ہے شہر مدینہ ہے ایسے ہی عظیم رمضان کا مہینہ رمضان کا کا مہینہ ہے وہ ایسے ہی عظیم رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان قرآن کا شان محرم رمضان کا دی شان ماہ رمضان کا مہمان رب رہا مان کا حشر میں روزے دار رب کے قریب ہوگا رب کے قریب ہوگا حشر میں روزیدار رب کے قریب ہوگا رب کے قریب ہوگا ارشد اس روز اس کو نصیب ہوگا اس کو نصیب ہوگا دیدار جان جان کا روز قیامت قیامت دار کو اللہ اپنا دیدار کرائیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہی بات کر رہا ہوں حشر میں روزے دار رب کے قریب ہوگا رب کے قریب ہوگا ارشد اس روز اس کو نصیب ہوگا اس کو نصیب ہوگا جی۔ دیار کا جا مان کا مہمان مان رب رہا مان کا دی شان مارا جان کا مہمان مہمان رب رب رہا رہا مان مان کا کا تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام لکھوں زندگی تمام شاہے دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام میں حضور کا دیوانہ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام لکھوں زندگی تمام شاہے دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام لکھوں زندگی تمام شاہے دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام میں حضور کا دیوانہ پڑھوں